اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کرتا ہے اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے